والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع النبيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط واصحاب الليكة وقوم طبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجصصوا ولا يغتم بعضكم بعضا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 ساری تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا رب ہمارا معبود ہمارا خالق اور ہمارا پالنہار ہے بعد ہو انگن تو بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بیٹے ہوئے جملہ انبیاء کرام پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی حبیب کبریا امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد کتاب مقدس سے دو جگہوں سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے انہی آیات کو اپنا موضوع بنایا ہے قبل اس کے کہ میں ان آیتوں پر مکمل تفصیل ڈالوں اس اللہ وحدہ لا شریف سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں تو آئیے سب سے پہلے پڑھی گئی آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے پھر جس قدر ممکن ہوگا ان شاء اللہ کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے تشریح کی جائے گی مثالوں کے ذریعہ آپ کو یہ باور کرایا جائے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی ہی مہلک بیماری پھیل چکی ہے جس بیماری کو ہم اور آپ سب مل کر کس طرح دور کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں اگر اس مہلک بیماری کو ہم اور آپ مل کر ختم نہیں کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کو اور ہمارے سماج کو خصوصاً مسلم سماج کو اس قدر کھوکھلا کر رہی ہے یہ بیماری کہ دیکھنے کو تو ہم اور آپ سب لوگ صورت سے مومن نظر آتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے اس بیماری کی وجہ سے کہ ہم جنت سے محروم کر دیے ہیں آئیے سب سے پہلے پڑھی گئی آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ شاء بات آپ کے سمجھ میں ضرور آئے گی اور میں بھی حد الامکان سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ لا شریف ارشاد فرماتا ہے یا نارا والحجارہ کتاب مقدس کے اندر جتنی آیتیں یا جتنے خطابات ہیں ان خطابات میں جہاں بھی اللہ نے آم یا ایوہ الذین آمنو کا خطاب کیا تو آپ چکنہ ہو جائیے کہ اللہ رب العالمین کے آپ خاص بندوں میں سے ہیں اور اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے کسی اور سے نہیں روئے زمین میں بسنے والی کروڑوں اور ان کے انگنت انسانیت سے اللہ مخاطب نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف آپ سے مخاطب ہے ظاہر بات ہے جب اللہ آپ سے خصوصی طور پر مخاطب ہو رہا ہے تو کوئی حکم بھی اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کا آپ کو دینا چاہتا ہے اللہ کیا حکم دے رہا ہے یا ہری کم نارا ایمان والوں اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وقوع درنا سول ہجارا کہ جس کا ایندھن یہ انسان ہے اور پتھر ہے آیت کریمہ میں ایک اور طلب بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہنم کا ایندھن انسان کے ساتھ ساتھ پتھر کو رکھا کیا فرمایا کہ وقود ہم ناسو الحجارہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے تو کیا کبھی ہم اور آپ نے غور کیا کہ اللہ انسان کے ساتھ کسی اور بھی مخلوق کو اس میں شامل کر سکتا تھا اللہ کے پاس تو مخلوقات کی کمی نہیں ہے پیڑ پودوں کو ایندھن بنا سکتا تھا کوئلے کو ایندھن بنا سکتا تھا الغرض دوسری معدنیات کو بھی اللہ ایندھن بنا سکتا تھا اتنے بڑے بڑے جنگلات ہیں ان کو اللہ ایندھن بنا سکتا تھا لیکن اللہ نے کیا فرمایا انفسکم و ہری کم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو اس لیے کہ اس کا ایندھن یہ انسان اور پتھر ہے تو پتھر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ نہایت ہی سخت ہوا کرتا ہے آپ کسی ہتھوڑے سے اس کو توڑیں گے تو وہ ریلا ریلا ہو جائے گا وہ کسی کام کا آپ کے مطلب کا نہیں رہتا حضرت انسان کا دل بھی اسی طرح سخت ہوا کرتا ہزاروں وائزین ہمارے درمیان آتے ہیں ہزاروں سمجھانے والے ہمیں سمجھاتے ہیں ہر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے الغرض بے شمار تقریریں ہمارے سامنے آتی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بیان کرنے والے ایک سے ایک دائی ہمارے درمیان ہوا کرتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا دل بھی پسند جائے یا جو بھی ہم سے کہا جائے اس کے اوپر عمل پیدا ہو جائے ایک سو باتیں اگر ہم سے کہی جاتی ہے تو ان میں سے کسی ایک بات پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو ان شاء اللہ ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سننا اور سنانا ایک طرح کا فیشن بن چکا ہے کوئی دائی آئے کوئی مقرر آئے کوئی خطیب آئے کوئی واحد آئے لوگوں کا بھیڑ اکٹھا کر لینا سن لینا تفریحی طور پر ایک تفریح کا سامان شاید ہم نے بنا لیا ہے اس لیے عمل بالکل ہمارے اندر سے ناپید ہے بہرحال میں تفصیل میں تنہیم کو لمبی نہ کر کے اور اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں اللہ فرماتا ہے یا ایو البین آ منش تریب کتھی اے ایمان والو یہاں بھی اللہ نے خاص طور پر آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ایمان والو یا ایبین آ منج تریبو کتھی رم تم بہت زیادہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو یا بدگمانی سے بچو برے گمان سے بچو کیوں اللہ نے اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ ان نازت ضمن اسم اس لیے کہ بعض بدگمانی کیا ہوا کرتی ہے یہ گناہ کبیرہ ہوا کرتی ہے آپ کے درمیان علماء کرام میں تشریف رکھے ہوئے ہیں جمعے کے بعد آپ ان سے تفصیل معلوم کر سکتے ہیں کہ اسم کا لفظی ترجمہ کیا ہے اسم کا لفظی ترجمہ ہے گناہ کبیرہ عام گناہ نہیں گناہ کبیرہ ان نبا دن اسم ولا سدس سسو اللہ نے حکم دیا کہ پھر اس کے بعد دوسری برائی تمہارے اندر پائی جاتی ہے کیا کہ تم ایک دوسرے کے تجسس کرتے ہو اس کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہو بلا تجسسو کسی کے ساتھ کسی کی جاسوسی نہ کرو پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں تیسری چیز سے آگاہ کیا اور کیا کہا فرمایا کہ ولا تم میں سے بعض بعض کی برائی اور غیبت نہ کرے یہ تین حکم اللہ نے سائے کریمہ دیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا ریزلٹ بتایا کیا فرمایا کہ تم اللہ سوال کر رہا ہے کوئی اور نہیں اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ اس کا بھائی مر جائے اور مرنے کے بعد اس کے گوشت کو تمہارے حوالے کر دیا جائے آیوحیب کو حد تم ائیاں کو الحمہ کہ اس کے گوشت کو کھانے کے لیے تم تیار ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے کہ فقر ہندو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا انسان انسان کا گوشت کھا نہیں سکتا فقری ہندو تیری طبیعت کو کراہیت ہوگی نفرت کرو گے تم نہیں کھانا چاہو گے اگر ایسی صورت حال ہے گوشت پیش کیا جائے اور کھانا نہ چاہو تو اللہ رب العالمین کیا وارننگ سنیے آپ فتق اللہ ان اللہ تواب الرحیم تو اب تک جتنی برائی آپ سے ہو چکی ہے اب تک جتنی برائی اور جتنا گناہ آپ سے ہو چکا ہے تک اللہ اب آپ متنوع ہو جائیے آگاہ ہو جائیے اللہ سے ڈریے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے رحم کرنے والا میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں یہ ہوا آیات کریمہ کا ترجمہ اب آئیے اس آیت کریمہ کے ایک ایک حکم کو چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ کر اور میں انشاءاللہ اپنی باتیں ختم کروں گا سب سے پہلا حکم اللہ نے کیا فرمایا کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو عام طور پر ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کھاتا پیتا نظر آیا خوشحال نظر آیا تو ہماری یہ صورتحال ہوا کرتی ہے یہ ہماری حالت ہوا کرتی ہے ہم پانچوں وقت نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں ہم رمضان کے روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں ہمیں اللہ نے مال دیا زکات سارے فرائض کے انجام دہی میں ہم کو نہیں کرتے ہیں تمام فرائض کی ہم فرائض کو انجام دیتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی خوشحال ہمارے معاشرے میں نظر آئے تو اس کے تعلق سے طرح طرح کی ہم رائے بھی قائم کرتے ہیں طرح طرح کی رائے بھی قائم کرتے ہیں کہ نہ جانے انہوں نے کہاں سے کمائی ہوگی کہاں سے آیا ہوگا مال انہوں نے اتنا یہ کیا ہوگا یا اس طرح کا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا الغرض اس طرح کے فضول ہمارے دماغوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں تو جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان نواز دن اسم سن لو کہ بعض زن کیا ہوا کرتا ہے بعض بدگمانی گمانی کیا ہوا کرتی ہے گناہ کبیرہ ہوا کرتی ہے اور گناہ کبیرہ کا علاج آپ کو معلوم ہوگا کیا ہے گناہ کبیر کا قبیلہ کا علاج گناہ کبیرہ کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ توبہ کریں گے جبھی وہ معاف ہوگا لیکن یہ گناہ کبیرہ ایسا گناہ کبیرہ ہے صرف واسطہ جس کا اللہ سے ہی نہیں بلکہ حقوق العباد سے بھی ہے معافی آپ کو دو دو جگہ مانگنا ہے آپ کو دو دو جگہ رجوع کرنا ہے ایک تو اللہ سے آپ کو معافی مانگنا ہے اور دوسرے جن کے تعلق سے آپ نے بدگمانی قائم کی ہے ان کو بھی ہاتھ پکڑ کے آپ سے آپ کو معافی مانگنا ہے جب تک وہ نہیں معاف کر دے گا تو رب کائنات آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا اس کثیر میرا دن ان نوا اگر دن میں اس اب اللہ رب اللہ فرماتا ہے کہ ولا تجسسو اب یہی پر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے میں نے کہا نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مہلک بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں یہ بیماریاں اس قدر ہلاک کرنے والی بیماریاں ہیں کہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ایک برائی ایسی ہوتی ہے جو عام ہوا کرتی ہے جیسے زنا چوری الغرض اس طرح کی بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی زبان رد ہوا کرتی ہیں اور عام ہوا کرتی ہیں ان برائیوں کے تعلق سے آدمی گھبراتا ہے ڈرتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا شرمناک ہو کر شرمندہ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ برائی ایسی برائیاں ہیں جسے انسان برائی نہیں سمجھتا جس کی وجہ سے گناہوں پر گناہ کیا جاتا ہے تجب تو یہ پر بس نہیں بلکہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم اس کے بعد پھر یہ نمبر ایک تو برا گمان قائم کرتے ہو اپنے بھائی کے تعلق سے پھر نمبر دو تم اس کی جاسوسی کرنا بھی شروع کر دیتے ہو لوگوں سے اس کے تعلق سے پتا لگانا شروع کر دیتے ہو کہ بھائی کہاں سے یہ مال آیا یا کس طرح سے یہ بڑا آدمی ہوا کیسے خوشحال ہوا کیسے ان کی زندگی چل رہی ہے اس طرح کے آپ معلومات کرنا شروع کر دیتے ہیں دو نقصان اس سے ہوتا ہے نمبر ایک تو آپ کا ٹائم دوسرے کے معاملے میں برباد ہوتا ہے اتنے ہی وقت میں آپ اپنے کاروبار یا اپنے بال بچوں کے تعلق سے کچھ سوچ سکتے ہیں جو ان کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا سامان ہو سکتا ہے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کو بھی خراب کر لیا تو دو دو نقصان بیک وقت آپ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولا یا اتم باد حکم بادہ تم میں سے بعض بعض کی قیمت نہ کرے تیسری برائی قیمت کی ہے اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جمعے کے بعد آپ مجھ سے ٹوک سکتے ہیں کہ مولانا آپ نے بالکل غلط کہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام ہو چکی ہے برائیاں بولا یہ تم باز حکم بادہ تم میں سے بعض بعض کی قیمت نہ کرے اور جب تک ہم نماز کے بعد قیمت ایک دوسرے کی نہ کریں تو ہمیں چہر و سکون نہ نتیجہ کیا ہے اس کا دیکھا آپ نے مٹن پکڑے بھائی کا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک انسان ہے جو زنا کرتا ہے مرد ہو یا عورت زنا کرنے کے بعد اس راز کو اگر معاشرہ جان لیتا ہے تو شریعت کی جہاں پر حد نافذ ہونے کا معاملہ ہے وہاں پہ شریعت کی حد نافذ کی جاتی ہے کمارے کے لیے جو حد ہے وہ حد نافذ کی جاتی ہے اور شادی شدہ کے لیے جو حد ہے وہ حد ان کے اوپر نافذ کی جاتی ہے لیکن جہاں پر مجبور ہے انسان شریعت کی حد نہیں نافذ کر سکتے اس کی جگہ پر کوئی دوسری صورت اختیار کی جاتی ہے بہت سارے لوگ اس پر جرمانہ لگا دیتے ہیں یا کفارہ لگا دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں اس کی دوسری صورت لوگ اختیار کرتے ہیں بہرحال صورت جو بھی ہو لیکن ایک زناکار کے زنا کے عام ہو جانے سے یہ صورتیں اختیار کی جاتی ہیں ان کو مجرم قرار دینے کے لیے اور اس کے بعد ان کی گناہوں کی معافی کے لیے اب آئیے میں بتاؤں آپ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ و اشد یہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت ترین ہے تو ایک زناکار کو اگر اتنی بڑی حد آپ قائم کر سکتے ہیں یا ان کو سزاوار بنا مجرم اور سزا سزاوار بنا سکتے ہیں تو بتائیے کہ اللہ کے نبی کی زبانی جب غیبت کو اتنی بڑی سختی بتائی گئی کہ الغیبت و اشد الزنا زنا سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ یہ غیبت ہے جسے آج و شام کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اس غیبت اور اس زمانہ کا کیا علاج اللہ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی مہلک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کیا ہمارے سماج کو کھانے کے لیے برباد کرنے کے لیے ہلاک کرنے کے لیے یہ بیماریاں کافی نہیں ہوں تو کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہمارے معاشرے کے اندر علاج ہے علاج کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں علاج کے لیے آپ اسی آیت کے آخری حصے کو رجوع کیجیے اور پڑھیے کہ اللہ اللہ ان الرحیم جتنا کر لیا آپ نے گنا جتنا کر لیا اللہ آپ کے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے گا لیکن اب آپ ڈر جائیے چوکنا ہو جائیے اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں ایک چوتھی چیز ہے جو اس آیت کے کریمہ میں نہیں دوسری آیت میں کیا ہے وہ حسد ایک چوتھی چیز ہے وہ کیا ہے حسد حسد بھی ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس برائی سے بھی ہم اور آپ آج بچے ہوئے نہیں ہیں اور اس کا انجام تو اور بھی بھیانک اور خطرناک ہے اس کا انجام تو اور بھی بھیانک اور خطرناک ہے کہ ایک انسان ایک انسان کے تعلق سے حسد کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار سے اور اپنے کام دھام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے دن اور رات اسی کے تعلق سے سوچتا رہتا ہے اور اسی جلن میں وہ جلتا رہتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور اس کی آفت بھی برباد ہوتی ہے اور ان تمام برائیوں کی کا انجام بھی میں خطبے کے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی وقت باقی ہے لیکن پہلے اس کی تشریح آپ کو کر دوں کہ حسد ایک ایسی برائی ہے کہ جس برائی میں آج حضرت انسان اس قدر مبتلا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بہت سارے نقصانات کر بیٹھتے ہیں اور پھر ایک پانچویں برائی ہے وہ کیا ہے وہ ہے چغلی چغل خوری ایک ایسی برائی ہے کہ انسان جب تک اس کی بات اس کے پاس اور اس کی بات اس کے پاس نہ پہنچا لے تو اسے چین و سکون بھی نصیب نہیں ہوتا تو ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں سے کہ ہم امت محمدیہ ہیں ہم سنت کے پیروکار ہیں ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مر دیکھنے والے لوگ ہیں تو کیا ان تمام بیماریوں اور ان تمام برائیوں کے باوجود بھی ہماری نجات ہو سکتی ہے ہماری بخشائش ہو سکتی ہے ہم نجات پا سکتے ہیں یقیناً نجات نہیں پا سکتے کیوں یہ سارے معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے جسے آپ گناہ نہیں سمجھتے اور نہیں تصور کرتے اور جس کی وجہ سے اپنے بھائی سے آپ معافی نہیں مانگتے اور جب تک آپ اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک آپ کے یہ سارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ پاور اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے بندوں کو دے رکھا ہے حقوق العباد کے معاملے کا پاور اللہ نے بندوں کو دے رکھا ہے جب تک آپ بندے سے معافی نہ مانگیں تو میرے عزیز دینی بھائیوں میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اندر اگر یہ خرابیاں اور یہ برائیاں اگر پائی جاتی ہیں تو آج ہی ہم توبہ کر لیں اور اس کے بعد یہ عہد کر لیں کہ کیا ضرورت ہے دوسرے کے تعلق سے اپنا قیمتی وقت کو برباد کریں اپنے قیمتی وقت کو اپنے کاروبار میں حلال کمائی میں لگائیں تو ہماری آخرت بھی سدھر سکتی ہے اور ہماری دنیا بھی چین و سکون کی بن سکتی ہے اچھا بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ غیبت و حسد ہوا کیا کرتی ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے جس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے ایک شخص ہے جس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے جس برائی کا بیان ہم اپنے لوگوں میں کرتے ہیں کیا وہ بھی غیبت ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی تو عقیبت ہے جو برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اس میں غائبانہ میں تم اس کو لوگوں کے سامنے چرچا کرتے ہو یہ اسلام نہیں ہے یہ اس کی برائی ہے اور یہی عقیبت ہے اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے جس کا تم چرچا کرتے ہو تو وہ برائی وہ قیمت نہیں وہ بہتان ہے جو اس سے بھی عظیم ہے تو یہ سارے خرابیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مری ہوئی بکری کو لے جاتے ہوئے گھسٹتے ہوئے یا ایک مردہ جانور کو لے جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ صحابی ہو کیا تم اسے کھا سکتے ہو مردہ جانور جس کو گھسیٹ کے لوگ لے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے گڈھے میں اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم اسے کھا سکتے ہو کہا نہیں آپ نہیں کھا سکتے یہ کھانے کے لائق نہیں ہے کیا اسے ہم کھا سکتے ہیں واقعہ بہت طویل ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا ایک صحابی تھے جن کے تعلق سے یہ عقیبت کی گئی تھی اور کسی صحابی نے عقیبت کی تھی بات طول دو تو بہت لمبی ہو جائے گی پھر کبھی انشاءاللہ اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اسے کھا سکتے ہو تو کہا یا رسول اللہ یہ کھانے کی چیز نہیں تو کہا پھر وہ کیسے کھانے کی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر کوئی اس کے غائبانے میں غیبت کرے تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو اپنے بھائی کا اگر مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو تو یہ مری ہوئی بکری کا گوشت نہیں کھا سکتے اللہ آئیے میں اب اپنی باتیں دو مثالوں سے ختم کروں گا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ غیبت چغلی حسد تجسس اور بدگمانی ان تمام بیماریوں سے بچنے کا اللہ رب العالمین کے یہاں کیا انعام ہوا کرتا ہے اور ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہونے کا انجام کیا ہوا کرتا ہے ایک طرف میں اس کا انعام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک طرف پھر میں اس کا انجام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالتیں عالیہ ہے عدالت عالیہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہے اصحاب کرام کا ہجوم ہے جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے اصحاب کرام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں چاروں طرف آپ کو ہلکا بنا کر کھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کوئی قیمتی بات نکل جائے اور ہم سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں آج اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب اکرام کے درمیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز کے معمول کے خلاف آج آپ نے وہ خوشخبری سنائی جس کے بارے میں صحابہ نے سوچا بھی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کہتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں اور تمہارے درمیان ابھی ایک جنتی آ رہے کیا فرمایا صحابیوں تمہارے درمیان ایک جنتی آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا یہ زبان رسالت کا اعلان تھا کوئی معاملی اعلان نہیں اصحاب اکرام کی نگاہ دروازے کی طرف لگ گئی اور سب بڑے منتظر نگاہ ہو کر اور دیکھنے لگے کہ اچانک ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد معذب سلام کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیگر صحابہ کی طرف تشریف رکھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں مجلس آج ختم ہوتی ہے پھر دوسرے دن اسی طرح اپنے معمول کے مطابق اصحاب کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ دہرایا اور فرمایا کہ اے لوگ سنو آج تمہارے درمیان ایک جنتی آ رہے دیکھا کہ شاید کوئی اور ہوں گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعلان فرمایا تھا کہ وہی شخص آئے اور آپ کی مجلس میں آ کے سلام کر کے بیٹھ گئے تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا اور تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان کیا وہ تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے زبانی رسالت سے ایک انسان کے بارے میں تین تین بار اگر جنتی ہونے کی شہادت دی جائے تو کیا ہم اور آپ شک کر سکتے ہیں کہ ایسے انسان کو کوئی جنت میں جانے سے روک دے ایسا ممکن نہیں ہے زبان رسالت سے شہادت مل رہی ہے جنتی ہونے کی ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار جنتی ہونے کی شہادت ہو رہی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوتی ہے آپ کی عدالت ختم ہوتی ہے اس دن کی پھر اصحاب اکرام ادھر ادھر اپنے گھروں کو یا جن کو جہاں پہ جانا ہے جانے لگتے ہیں ایک دوسرے صحابی رک جاتے ہیں اور جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی جاتی ہے ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے دوست سنو آج میں نے اپنے گھر میں کچھ انبن کر لیا ہے کچھ لڑائی کر لی ہے گھر والوں سے اور میں چاہتا ہوں کہ تین دن تک تمہارے یہاں قیام کروں تمہارے یہاں ٹھہروں اور کریں کہا کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہو کیا وہ مہمان نوازی سے انکار کرتے کہا کہ اللہ کے بندے بھی ہندین کیا آپ ساتھ ساتھ دن بھی ہمارے گھر رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ان کے ساتھ وہ چلے گئے اور میزبان رات کو سو رہے ہیں مہمان جاگ رہے ہیں میزبان سو رہے ہیں اور مہمان جاگ رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان کا وہ کون سا عمل ہے ہم سے مختلف کہ جس کو جس عمل کے بارے میں یا جس عمل کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین روز جنتی ہونے کی شہادت ایک دن بیت گیا دو دن بیت گیا تیسرے دن بھی بیت گئے یہ تینوں دن بیت گئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں پایا اپنے سے مختلف جب خود سے مختلف کوئی عمل نہیں پایا چلنے لگے اور کہا کہ میرے دوست سنو میں آپ کو بتا دوں نہ میں نے اپنے ابا سے یا اپنی بیوی سے کسی سے لڑائی کی ہے اور نہ ہی میرے گھر میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی جو خوشخبری ادا کی میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو کر کے آپ جنت ہونا چاہتے ہیں ہم بھی وہی عمل کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہمیں بھی جنتی خراب دیتے اللہ میں نے کچھ نہیں پایا کہا کیا پایا کہا کچھ نہیں پایا آپ سے مختلف کہا جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں وہی تم بھی کرتے ہیں کہا کہ سنو شاید کچھ معاملات ایسے ہوں جسے تم دیکھ نہ سکو کہا کہ ہم اپنے معاشرے کے کسی بھی اچھے انسان یا برے انسان کے تعلق سے کوئی رائے قائم نہیں کرتے اللہ کوئی غلط رائے نہیں قائم کرتے یہ نیکی ہے شاید اسی نیکی کی بدولت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا کر میرے دوست اور ساتھیوں بتاؤ ہمیں ایک چیز ایک سوال اس ایک سوال کا جواب یہ آپ دیں کہ بتائیے کہ ایک انسان کو جنتی ہونے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی اس میں کچھ محنت کرنی پڑی زبان کو کنٹرول کرنا پڑا سماج کے ان لب اور ساری خرافات سے پرہیز کرنا پڑا کیا ضرورت ہے کہ سماج میں جہاں پہ آگ جل رہی ہو کچھ روشن آگ میں ہم بھی جا کے کود جائیں اور برائی میں شریک ہو جائیں ضروری ہے پرہیز کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی ہماری آفت بھی کامیاب ہو جائے گی اللہ رب العالمین ہمیں یقیناً جنت سے نوازے گا کرنا کچھ نہیں پڑا صرف صبر کی ضرورت پڑی اور معاشرے کی سارے واحد سے بچنے کی ضرورت پڑی یہ ذہن کے اندر کی بات ہے ذہن کے اندر کی بات ہے ہم کسی کے تعلق سے کوئی کوئی برا رائے قائم نہیں کریں گے اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں جنت دے گا اب اگر ہم کسی تعلق کے تعلق سے بری رائے قائم کرتے ہیں یا کسی کو پھر ہم ازب کی آگ میں اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے لیکن میں معافی چاہتا ہوں نہیں سنا سکوں گا پھر آئندہ کسی خطبے میں انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے رکھی جائے گی بات وقت خطبے کا ختم ہو چکا ہے میری عادت نہیں ہے کہ وقت سے زیادہ آپ کا وقت لے کر اور کسی بھی انسان مصروف انسان کے وقت کو میں برباد کروں حسد کا اور عقیبت کا انجام بھی بہت بھیانک ہے کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملے گا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ العالمین ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ ان برائیوں سے تو ہمیں دور رکھ ہمیں ان برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما ان برائیوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری زندگی کو بھی کامیاب کر اور ہماری آفت کو بھی تو کامیاب کر اقول قولی اقول قولی حاضر استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا